اردو کا پہلا ناول مراد العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باب آٹھواں ایک کٹنی کا اکبری کو ٹھگنا اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی اور ہر جگہ اس کا غل تھا محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے لیکن مزاج دار شدت سے بے وقوف تھی اس کی عادت تھی ہر ایک سے جلد گھل مل جانا ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی یہ مکارہ حجن بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدہ قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی تسبیح خاک شفا زمزمیاں مدینہ منورہ کی کھجوریں کوہ تور کا سرما خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا عقیق البحر اور مونگے کے دانے اور ناد علی پنج سورا اور بہت سی دعائیں گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں مزاج دار نے بھی سنا زلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے زلفن جا کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو اپنے پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں سرما اور ناد علی دو چیزیں مزاج دار نے پسند کیں حجن نے مزاج دار کو باتوں میں تاڑ لیا کہ یہ عورت جلد ڈھپ پر چڑھ جائے گی ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور دو آنے کو نادے علی حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹھی تبرو کے طور پر اپنے پاس سے مفت دی مزاج دار ریج گئیں اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر دو چار باتیں ایسی کیں کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا حجر نے پوچھا کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں مزاج دار نے آہ کھینچ کر کہا ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی حجر نے پوچھا بیاہ کو کتنے دن ہوئے مزاج دار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی البتہ بالفیل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میاں کا کیا حال ہے مزاج دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں غرض پہلے ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جزوے کل اس سے کہہ دیا اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا ایک پہرے کامل حجن بیٹھی رہی رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی اچھی بی حجن اب کب آؤ گی حجن نے کہا میری بھانجی مومگروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی اگلے روز حجن پھرا موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی مزاج دار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے حجن نے کہا بکاؤ ہے مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے حجن نے کہا چار آنے کا محلے میں ایک بیگم رہتی ہے اب غریب ہو گئی ہیں اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں میں اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں مزاج دار اتنا سستا ازار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی فوراً پیسے نکال کر حجن کے ہاتھ میں رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر حجن نے کہا اچھی بھی جو چیز بکا ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو مزاج دار نے کہا بہت اچھا پہلے تم پیچھے اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کیں چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں ان میں سے دو لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو یہ دو لونگیں میں تم کو دیتی ہوں ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی پر تمہارے میاں شاید یہ شبہ کریں خیر تکیے میں سی دو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ بجھ کو ناپ دو میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھیں شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو بلقیز جہانی بیگم سب کچھ خدا نے ان کو دیکھ رکھا تھا دولت کی کچھ انتہا نہ تھی نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سب کچھ تھا ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھیں کوئی بچہ نہ تھا دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا اور شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں گے ورنہ بیگم سورج شکل میں چندے آفتاب چندے مہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے نا چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا بیگم کو فقیروں سے پرلے درجے کا اعتقاد تھا ایک دفعہ سنا کہ تین کوس پر کوئی کامل وارد ہے اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ان کے پاس گئیں اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہیں فقیروں کے نام کے قربان جائیے ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا فرمایا کہ جا مائی رات کو حکم ملے گا بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگیں پانچ سو مسکین بیگم نے آپ کرایہ دے کر جہاز پر سوار کرائے ان میں سے ایک میں بھی تھی ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحب الہی دونوں جہاں میں سرخرو مجھ پر بہت مہربانی کرنے لگیں اور سہیلی کہا کرتی تھیں دس دن تک برابر جہاز پانی میں چلا گیارہویں دن بیچ سمندر میں ایک پہاڑ دکھائی دیا نا خدا نے کہا کوہ حفشا یہی ہے اور ایک بڑا کامل اس پر رہتا تھا جو گیا با مراد آیا بیگم صاحب نے ناخدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پر پہنچاؤ ناخدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں بیگم نے کہا خیر یہی صحیح پانچ عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئی تھیں ایک میں اور چار اور پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے ہو کا مقام تھا نہ آدمی نہ آدم زاد تن تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے کیسی نورانی شکل جیسے فرشتہ ہم کو دعا دی بیگم کو بارہ لونگیں دیں اور کچھ پڑھ کر دم کیا مجھ سے کہا چلی جا آگرہ اور دلی میں لوگوں کے کام بنا کر بیٹی ان بارہ لونگوں میں سے دو لونگیں یہ ہیں ہم سب حج کر کے جو لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یا یہ نوبت ہوئی کہ ایک مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے جو ہی بیگم نے جہاز پر پاؤں اتارا تو نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں پر رکھ دیا اور رو رو کر خطا معاف کرائی چھ برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے رکھے چار بیٹے بیگم کے میرے رہتے ہو چکے تھے پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا بیگم سے اجازت مانگی بہت روکا میں نے کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کے خدمت سپرد کی ہے مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا دو لونگیں اس کے ساتھ دو ورق کی حکایت دلچسپ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئیں حجن تو لونگے دے کر رخصت ہوئی مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا ایک لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل کر ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے یہ کہہ کر ازار بند دکھایا محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا ہے مزاج دار نے کہا تم آنکھوں کتنے کا ہے وہ ازار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا چوڑا چکلا کلابتوں کی لچھے دار ہڑیں محمد عاقل نے کہا دو روپے سے کسی طرح کم نہیں مزاج دار چار آنے کو لیا ہے محمد عاقل سچ کہو مزاج دار تمہارے سر کی قسم چار ہی آنے کو لیا ہے محمد عاقل بہت سستا ہے کہاں سے مل گیا مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے کسی بیگم کا ہے بیچنے کو لائی تھی یہ کہہ کر سرما ناد علی فروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی تما ایسی چیز ہے کہ بڑا سیاح آدمی بھی دھوکہ اس سے کھا جاتا ہے جنگلی جانور مینا طوطا لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں لیکن دانے کی تما سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دے کر خوش ہوا اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو پیچھے خرابی پڑے اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو مزاج دار نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے غرض بات گئی گزری ہوئی محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں لونگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلایا اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر آیا محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا اس بھیس میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں بہت ہوا کرتی ہیں لیکن تما نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھا کہ دو روپے کا مال چار آنے کو کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے محمد عاقل کو مناسب تھا کہ قطعا اس حجن کے آنے کی ممانعت کرتا اور سب چیزیں اس کو پھروا دیتا اور مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تہ کو سمجھتی کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتیں حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی ہے کہا تمہارے ڈھبکی کوئی چیز نکلے تو لاؤں دو چار دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نتھ کے موتی ہیں نہیں معلوم ہزار کی جوڑی ہے یا پانچ سو کی پنا مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی لٹو ہو ہو گیا دو سو روپے زبردستی میرے پلے باندھے دیتا تھا میں بیگم سے پچاس روپے میں لائی ہوں تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا مزاج دار نے کہا پچاس روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہیں حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی پہنچیاں بیچ کر لے لو نہیں جانو تم آج یہ موتی بک جائیں گے حجن نے ایسے ڈھپ سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور حجن کو پہنچیاں نکال کر حوالے کر دیں حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی دھگی میں ڈورا ڈلواؤ بالی پتے گلو بند بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں میل سونے کو کھائے جاتا ہے ان کو اجلواؤ مزاج دار نے کہا کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں حجن نے کہا اوے بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے لو موتی رہنے دو میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں اور جو زیور میلا ہے نکال دو میں ابھی اجلوا دوں مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا حجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو سنار کے پاس بیٹھی رہے گی میں پٹوے سے ڈورے ڈلوا دوں گی مزاج دار نے کہا اچھا یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو حجن نے زیور لیا زلفن ساتھ ہوئی گلی سے باہر نکل کر حجن نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کا الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کا الگ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی اے ناک کی کیل کیا ہوئی زلفر نے کہا اسی میں ہوگی ذرا بھر کی تو چیز ہے اسی پوٹلی میں دیکھو پھر حجن آپ ہی آپ بولی اے ہے پان دان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی ارے زلفن دوڑ تو جا جلدی سے لیا زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پان دان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے حجن نے مانگی ہے جلدی دو حجن گلی کے نکڑ پر بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے یہ کہنا تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا ٹھنکا زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے ارے کمبخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی حجن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتہ نہ تھا مزاج دار سے آ کر کہا بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں میں بازار تک دیکھ آئی اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں لٹ گئی ارے لوگو خدا کے لیے دوڑیو موم گروں کے چھتے تک لوگ دوڑے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی چار دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی اب کیا ہو سکتا تھا محمد عاقل نے آ کر سنا سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں مزاج دار نے کہا چل دور ہو اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے ازار بند دے کر تو نے آپ مجھ سے کہا تھا بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بی میں ہوئی تمام محلہ جمع ہو گیا بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خاں کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا لا دوں گی روئی کے کٹرے میں میاں مسیتا کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ ان کو زیور رعایت کے بہانے سے اڑا لے گئی غرض زیور تو گیا گزرا ہوا باتیں بہت سی رہ گئیں برتن چوری جا چکے تھے زیور یوں غارت ہوا ہزار روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو تین پیسے کی تھی تھانے میں تلا ہوئی لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا حجن کا سراغ ملا پر نہ ملا اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے جب تک ساس کے ساتھ رہیں ساس دسویں دن پندرہویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھیں شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں کپڑوں کا صندوق جس کوٹھری میں جس طرح رکھا گیا تھا تمام برسات گزر گئی اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا وہیں اسی طرح رکھا رہا جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا بہت سے کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا لڑکپن میں اکبری نے نہ تو کوئی ہنر سیکھا نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی چند روز میں تمام مالو و اسباب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم ان سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی تین چار کتابیں بنیں مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا اس کی چھوٹی بہن اصغری کا حال کیوں نہ لکھیں کہ بات بات پر پڑھنے والوں اور سننے والوں سب کا جی خوش ہو جائے پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام